باب نمبر سات پھر تم نے کیا طے کیا ہے اس رات ڈنر پر سبول نے پیٹرک سے پوچھا کیا طے کرنا ہے میرا خیال ہے جو تم کہہ رہی ہو وہی ٹھیک ہے اس کا فیصلہ ڈینی کو ہی کرنا چاہیے پیٹرک نے بڑے مطمئن انداز میں کہا اس کی بات پر سبل مسکرائی ڈینیل جب بڑا ہوگا تو ہم دونوں کے مذہب کا مطالعہ کرے گا جس مذہب میں اسے زیادہ دلچسپی ہوگی اسے وہی اختیار کرنا چاہیے کم از کم اس طرح اس کے ذہن میں کوئی الجھن نہیں ہوگی میں نے اسی لیے تمہیں یہ مشورہ دیا تھا ہاں ٹھیک ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں میرا خیال تھا شاید تمہیں کوئی اعتراض ہوگا کیونکہ مجھ سے زیادہ مذہبی تم ہو نہیں خیر اتنا مذہبی نہیں جتنا تم سمجھ رہی ہو مذہب اصل میں بہت وقت مانگتا ہے اور میرے پاس وقت کی کمی ہے پھر بھی ہر ہفتے تم عبادت کے لیے تو باقاعدگی سے جاتے ہو سبل نے اسے کچھ جتانے والے انداز میں کہا ہاں جاتا ہوں میرے لیے وہاں جانے کی اہمیت عبادت سے زیادہ ایک روایت کی حیثیت سے ہے ماں باپ نے ایک عادت بنا دی ہے مگر مجھے اس روٹین سے الجھن نہیں ہوتی جہاں دوسرے بہت سے کام ہوتے ہیں چلو یہ بھی صحیح وہ کھانا کھاتے ہوئے اسے بتا رہا تھا اتنی مصروف زندگی میں مذہب کے لیے وقت نکالنا واقعی بہت مشکل کام ہے مجھے تمہاری اس روٹین پر بہت حیرت ہوتی ہے خود مجھے تو ہفتہ بلکہ مہینے میں ایک بار بھی چرچ جانا بہت مشکل لگتا ہے سبل نے کندھے اچکا کر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا میں نے کہا نا مجھے عادت ہو چکی ہے ورنہ اور کوئی بات نہیں پیٹرک آنے سے فارغ ہو چکا تھا پیٹرک ایڈگر جرمنی کے ایک اچھے یہودی گرانے سے تعلق رکھتا تھا اس کا خاندان بہت کٹر قسم کے یہودیوں پر مشتمل تھا پیٹرک کے ماں باپ بہت زیادہ مذہبی تھے اپنی ساری اولاد کو انہوں نے اسی راستے پر چلانے کی کوشش کی ہٹلر کے زمانے میں جرمنی میں یہودیوں کو بڑے پیمانے پر قتل کرنے کے بعد باقی یہودیوں کو جلا وطن کر دیا گیا تھا پیٹرک کی فیملی بھی اس زمانے میں امریکہ آ گئی تھی مگر جرمنی کے دو ٹکڑے ہونے کے بعد جب یہودیوں نے آہستہ آہستہ واپس جرمنی جانا شروع کیا تو پیٹرک کی فیملی بھی واپس چلی گئی مگر پیٹرک نے اپنے ماں باپ کے ساتھ واپس جانے کے بجائے امریکہ ہی میں سیٹل ہونے کا فیصلہ کیا ماں باپ کی مخالفت اور ناراضگی کے باوجود وہ اپنے اس فیصلے پر قائم رہا امریکہ میں اس کو اپنے لیے سب کچھ خود ہی کرنا پڑا کیونکہ اس کی فیملی واپس جا چکی تھی اور واپس جانے کے بعد وہ نئے سرے سے وہاں سیٹل ہونے کی کوشش کر رہے تھے اس لیے ان کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ پیٹرک کی کسی بھی طرح مالی مدد کرتے پیٹرک نے مکینیکل انجینئرنگ کرنے کے کچھ عرصہ بعد ایک بہت اچھی امریکن کمپنی میں ملازمت کر لی اس ملازمت کے کچھ عرصہ بعد جب وہ اپنے والدین کے پاس دو ہفتے کی چھٹیاں گزارنے جرمنی آیا ہوا تھا تو اس کی ملاقات سبل سے ہوئی سبل ایک ٹرکش ایسائی تھی پیٹرک کی طرح وہ بھی اپنے والدین کے ساتھ جرمنی میں آ کر سیٹل ہو گئی تھی دونوں کے درمیان فرق صرف یہ تھا کہ پیٹرک کا آبائی وطن جرمنی ہی تھا اور سبیل کا آبائی وطن ترکی تھا دونوں کے درمیان بڑی تیزی سے روابط بڑھے اور پھر یہ روابط شادی کے پرپوزل تک آ گئے شادی کے اس پرپوزل پر دونوں خاندانوں نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا پیٹرک کے لیے پیٹرک کے والدین چونکہ کٹر یہودی تھے اس لیے وہ پیٹرک کی شادی بھی اپنی کمیونٹی کی کسی لڑکی سے کرنا چاہتے تھے دوسری طرف سبل ایک کیتھولک گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور یہودیوں کے بارے میں اس کے ماں باپ کو بہت زیادہ اعتراضات تھے وہ چاہتے تھے وہ کسی عیسائی فیملی میں ہی شادی کرے مگر دونوں نے اپنے لیے اپنے خاندان کے اختلافات کے باوجود شادی کر لی شادی کے بعد سبل پیٹرک کے ساتھ امریکہ آ گئی اور وہاں اس نے ایک معروف ادارے میں جرمن ٹرانسلیٹر کے طور پر کام شروع کر دیا کافی عرصے تک دونوں کے خاندان اس شادی سے ناراض رہے مگر پھر آہستہ آہستہ دونوں کے خاندانوں نے اس شادی کو قبول کر لیا پیٹرک اور سبل میں بہت سی باتیں مشترکہ تھیں دونوں کے خاندان مذہبی اور کٹر تھے ان کی تربیت ایک مخصوص ماحول میں ہوئی تھی جہاں اخلاقیات کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی دونوں ہی بہت سوشل نہیں تھے شاید اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ ان کے خاندان میں ہر کسی سے میل جول بڑھانے کا رواج نہیں تھا بہت سے معاملات کے بارے میں ان کا نقطۂ نظر خاصا قدامت پر تھا سبل کی پیدائش اور پرورش ترکی میں ہوئی تھی اور اس پر اس معاشرے کا خاصا اثر تھا جس میں اس نے پرورش پائی تھی لباس کے معاملے میں وہ لاشعوری طور پر بہت محتاط ہو گئی تھی مگر بھی معاشرے میں رہنے کے باوجود وہ ایسے لباس کو پسند نہیں کرتی تھی جو اس کے جسم کو پوری طرح ڈھانپ نہ سکتا ہو اور ایسا لباس پہننے سے وہ ہمیشہ گریزاں رہتی تھی پیٹرک بھی اس معاملے میں خاصا قدامت پرست تھا وہ خود کو خود بھی سبل کو اس طرح کے کپڑے میں دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا دونوں شراب پیتے تھے مگر اس کا استعمال صرف کسی فنکشن میں ہی کرتے تھے سبل کے ذہن پر اس معاملے میں اپنے والدین کے بچپن سے دیے جانے والا وائز کا خاصا اثر تھا اور یہی وجہ تھی کہ جب پیٹرک بعض دفعہ گھر میں بھی شراب پینے کی کوشش کرتا تو وہ اسے روک دیا کرتی تھی دونوں کا حلقہ احباب محدود تھا اور وہ بھی انہی لوگوں پر مشتمل تھا جو انہی کی طرح کچھ اخلاقی قدرے رکھتے تھے دونوں کی زندگی میں کسی نہ کسی حد تک مذہب کا عمل دخل رہا تھا اور امریکہ میں رہنے کے باوجود یہ عمل دخل کم نہیں ہوا تھا شاید اگر وہ امریکہ میں کچھ زیادہ عرصہ گزارتے تو ان کے طرز زندگی میں اور خیالات میں نمایاں تبدیلیاں آ جاتی مگر امریکہ میں آنے کے ایک ڈیڑھ سال بعد ہی پیٹرک کی کمپنی نے اسے اردن میں بھجوا دیا جہاں وہ کچھ بہت بڑے تعمیراتی پروجیکٹس کے لیے تین سال رہا تین سال کے بعد اسے مڈل ایسٹ کے ہی ایک اور ملک مراکش میں بھیج دیا گیا وہاں اس کا قیام دو سال رہا اور پھر یہ سلسلہ چل نکلا ان دونوں کو مڈل ایسٹ اور ایشیا کے بہت سے ملکوں میں رہنے کا اتفاق ہوا اور ان میں سے زیادہ تر ممالک مسلم تھے یورپ یا امریکہ میں لمبے قیام کا انہیں موقع نہیں ملا اس لیے ان کی قدامت پرستی نہ صرف برقرار رہی بلکہ اس میں کسی حد تک اضافہ بھی ہوا سبل مختلف ممالک میں قیام کے دوران مختلف سفارت خانوں کے تحت چلنے والے اسکولز میں پڑھاتی رہی وہ ایک بہت مہربان اور فیاض قسم کی لڑکی تھی پیٹرک کے ساتھ اس کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی اور مذہب کے فرق کے باوجود اس کے ساتھ ایک بہت اچھی زندگی گزار رہی تھی مذہب کے بارے میں دونوں بہت زیادہ بات نہیں کرتے تھے مذہبی روایات کی پیروی کرنے کے باوجود مذہبی رسومات پر عمل کرنا ان کے لیے خاصا مشکل ہو گیا تھا اور آہستہ آہستہ مذہب ان کی زندگی میں ثانوی حیثیت اختیار کر گیا ڈینیل کی پیدائش مراکش میں ہوئی اور اس کی پیدائش پر پہلی بار پیٹرک اور سبل اس الجھن کا شکار ہوئے کہ ڈینیل کو کس مذہب کو اختیار کرنا چاہیے دونوں کی خواہش تھی کہ وہ ان کے مذہب کو اختیار کریں مگر دونوں ہی ایک دوسرے کے سامنے اس خواہش کا اظہار کرنے سے جھجکتے تھے اور اس کشم میں ڈینیل کسی مذہب کو اختیار کیے بغیر ہی پرورش پانے لگا پہلی بار دونوں کے درمیان ڈینیل کے مذہب کے بارے میں تب بات ہوئی جب پیٹرک سبل کے ساتھ چھٹیوں پر جرمنی گیا تھا پیٹرک اور سبل کے ماں باپ نے ڈینیل کو پہلی بار دیکھا تھا ڈینیل اس وقت دو سال کا تھا پیٹرک کے والدین کو اتفاقاً یہ پتا چلا کہ پیٹرک نے ڈینیل کے مذہب کے حوالے سے ابھی کچھ طے نہیں کیا اس بات نے انہیں بھڑکا دیا تھا وہ تمہارا بیٹا ہے اسے یہودی ہونا چاہیے اس معاملے میں میں کسی دوسری سوچ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کے باپ نے سختی سے پیٹرک سے کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اگر آپ جانتے ہیں کہ سبل کیتھولک ہے اور اس طرح میں ڈینیل کے مذہب کے بارے میں اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ کرنے کی کوشش کروں گا تو اسے اعتراض ہوگا پیٹرک نے وضاحت پیش کی میں اسے لیے چاہتا ہوں کہ تم سبل سے شادی نہ کرو اس کے باپ کے اشتعال میں اور اضافہ ہو گیا تھا بہرحال سبل کو اس معاملے میں بولنے کا کوئی حق نہیں اولاد ہمیشہ وہی مذہب اختیار کرتی ہے جو باپ کا مذہب ہوتا ہے یہ ضروری نہیں ہے ڈیڈی اولاد کو وہی مذہب اختیار کرنا چاہیے جو اس کو اپنی طرف متوجہ کرے جس میں اسے دلچسپی ہو پیٹرک نے ان کے غصے کو کم کرنے کی کوشش کی مگر اس کوشش نے الٹا اثر کیا تھا ایڈگر کچھ اور بھڑک گیا مجھے عقل سکھانے کی کوشش مت کرو تمہارے دماغ میں یہ خناس بٹھانے والی تمہاری بیوی ہے تم اپنے بیٹے کو یہودی نہیں بناؤ گے تو کیا کیتھولک بناؤ گے اس بارے میں ابھی ہم دونوں نے کچھ طے نہیں کیا ڈیڈی تم دونوں کو کچھ طے کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے وہ ایک پیدائشی یہودی ہے اور یہودی ہی رہے گا ایڈگر نے فیصلہ کرتے ہوئے کہا پیٹرک نے ان سے مزید بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا اور خاموش ہو گیا مگر جرمنی سے واپس آنے کے فوراً بعد اس نے سبل سے اس سلسلے میں بات کی ہمیں ڈینیل کے بارے میں کچھ طے نہیں کرنا چاہیے وہ کون سا مذہب اختیار کرتا ہے یہ اس کے ہاتھ میں دے دینا چاہیے بہت ممکن ہے کہ ابھی ہم اس کے لیے کس جس مذہب کا انتخاب کریں بڑا ہو کر وہ اس کی بجائے دوسرے مذہب کی طرف راغب ہو جائے اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم دونوں اس کو اپنے مذہب کے بارے میں ساری معلومات دیتے رہیں اسے اپنے ساتھ عبادت اور دوسری رسوم میں بھی شریک کرتے رہیں مگر باقاعدہ طور پر اسے یہودی یا عیسائی بنانے کی کوشش نہ کریں سبل نے جیسے ایک تجویز اس کے سامنے رکھ دی تھی مگر سبل میری فیملی کو اس پر اعتراضات ہیں وہ کہتے ہیں کہ بچہ ہمیشہ وہی مذہب اختیار کرتا ہے جو اس کے باپ کا ہو اس لیے ڈینیل کو بھی یہودی مذہب کو اختیار کرنا چاہیے سبل نے ایک ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی بات سنی میرے خاندان والوں کو بھی اس پر بہت سے اعتراضات ہیں ان کا خیال ہے کہ بچے کی ماں میں ہوں اور میں اس کے لیے اچھے اور برے راستے کا تعین بہتر طور پر کر سکتی ہوں کیونکہ بچہ باپ کی نسبت ماں سے زیادہ قریب ہوتا ہے اس لیے اسے میرا مذہب اختیار کرنا چاہیے لیکن میں نے ان کے اس اعتراض کو رد کر دیا میں نے اپنے والدین سے یہی کہا کہ ڈینیل اپنی مرضی سے اپنے لیے مذہب کا انتخاب کرے گا اور اپنی مرضی سے کیا جانے والا یہ انتخاب ہمارے باہمی رشتے پر اثر انداز نہیں ہوگا مگر اس طرح صرف خاندان کے دباؤ پر کیا جانے والا کوئی بھی فیصلہ ہمارے باہمی تعلق اور اعتماد کو بری طرح متاثر کرے گا پیٹرک خاموش ہو گیا وہ واقعی اتنا مذہبی نہیں تھا کہ صرف مذہب کی خاطر اپنے اور سبل کے رشتے کی قربانی دے دیتا یا باہمی تعلقات میں آنے والی کوئی دراڑ قبول کر لیتا مذہب ویسے بھی ان کے لیے ایک اضافی چیز تھی روٹین میں شامل کوئی ایسی ضرورت نہیں تھی جسے پورا کرنے کے لیے وہ باہمی اختلافات کو بھی برداشت کر لیتے یہی وجہ تھی کہ جب سبل نے دوبارہ اس کا فیصلہ پوچھا تو اس نے بھی اس کی تجویز سے اتفاق کر لیا کہ ڈینیل کے لیے اپنی مرضی سے مذہب کا انتخاب ہی بہتر رہے گا ڈینیل اسی ماحول میں پرورش پاتا رہا ماں اسے اپنے مذہب کے بارے میں بنیادی باتوں سے آگاہ کرتی رہی باپ اسے اپنے مذہب کے بارے میں بتاتا رہا جب بھی سبل اور پیٹرک عبادت کے لیے اپنی اپنی عبادت گاہوں میں جاتے وہ ڈینیل کو بھی ساتھ لے جاتے وہ بڑی دلچسپی سے یہودیوں اور کیتھولکس کی مذہبی رسومات دیکھتا اس کے لیے یہ سب ایسا ہی تھا جیسے مہینے میں کبھی تھیٹر چلے جانا یا پارک میں تفریح کے لیے جانا وہ دونوں جگہ جا کر انجوائے کرتا تھا شروع میں پیٹرک ہر ہفتے اپنی عبادت گاہ باقاعدگی سے جایا کرتا تھا مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی یہ روٹین تبدیل ہو گئی ویسے بھی دوسرے ممالک میں یہودیوں کی عبادت گاہوں کی تعداد کم تھی اور اس کا زیادہ تر کم قیام ایسے علاقوں میں ہوتا تھا جہاں پر اکثر ان کی عبادت گاہیں نہیں ہوتی تھیں اس کے برعکس صبح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ باقاعدگی سے چرچ جانے لگی پیٹرک کے برعکس اسے ہمیشہ ہی عبادت کے لیے ہر جگہ کوئی نہ کوئی چرچ مل ہی جایا کرتا تھا امریکہ میں قیام کے دوران اس کی سرگرمیوں کی نوعیت دوسرے ممالک میں قیام سے مختلف ہوتی تھی ان ممالک میں اس کی سرگرمیاں زیادہ محدود تھیں امبیسی کے اسکول میں پڑھانے کے بعد اس کا زیادہ تر وقت گھر پر ہی گزرتا اور ڈینیل پر ماں کے خیالات اور نظریات کا اثر گہرا ہوتا گیا اس نے ماں سے بہت کچھ سیکھا تھا کچھ لاشعوری طور پر اور کچھ شعوری طور پر سبل عیسائی ہونے کے باوجود مشرقی روایات کو نہ صرف پسند کرتی تھی بلکہ بہت سی مشرقی روایات اس نے اپنائی بھی تھی مشرق کے لیے یہ پسندیدگی ڈینیل میں بھی منتقل ہوئی تھی اس نے اپنی ابتدائی زندگی ایسے ماحول میں گزاری تھی جہاں مغرب کی آزادی کا نہ صرف کوئی تصور نہیں تھا بلکہ اس آزادی کو ناپسند بھی کیا جاتا تھا اسکولز میں بھی وہ زیادہ تر مسلمان اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہی پڑھتا رہا اور وہاں بھی آزادی کے کسی نئے تصور سے وہ آشنا نہیں ہو سکا گھر آنے کے بعد وہ سارا وقت زبل کے ساتھ ہی گزارا کرتا تھا کیونکہ غیر ملکی ہونے کی حیثیت سے سبل اور پیٹرک ہر باہر آمد و رفت میں خاصے محتاط تھے ان کا آنا جانا مخصوص فیملیز میں تھا ڈینیل اگر کبھی سیر و تفریح کے لیے کہیں جاتا تو سبل اور پیٹرک کے ساتھ ہی جاتا پندرہ سال کی عمر میں وہ واپس امریکہ آیا تھا اور امریکہ آ کر وہ ایڈجسٹمنٹ کے پرابلم سے دو چار ہونے لگا تھا امریکہ میں آ کر ملنے والی آزادی کو پسند کرنے کی بجائے وہ ناپسند کرنے لگا اس کے لیے یہ ایک ایسی دنیا تھی جو اس کے نظریات سے میچ نہیں کرتی تھی ماں باپ کی طرح وہ بھی خاصا ریزرو تھا اور اس کی یہ عادت خوبی کے بجائے ایک خامی کی طرح اسے ہر جگہ بہت زیادہ نمایاں کرنے لگی پاپا میں واپس انڈیا جانا چاہتا ہوں اس نے امریکہ آنے کے بعد ایک دن پیٹرک سے کہا پیٹرک کی آخری پوسٹنگ انڈیا میں ہوئی جہاں دو سال قیام کے دوران وہ دارجلنگ کی ایک بورڈنگ میں پڑھتا رہا تھا پیٹرک نے کچھ حیرت سے اسے دیکھا کیوں ڈینیل میں یہاں نہیں رہ سکتا یہاں سب کچھ بہت عجیب ہے اسکول میں میرے کلاس فیلوز ڈرگز استعمال کرتے ہیں اور وہ کہتے کہتے رک گیا مجھے ان کی عادتیں اور حرکتیں پسند نہیں ہیں پیٹرک نے اسے غور سے دیکھا وہ بہت بے چین اور مایوس نظر آ رہا تھا میں جانتا ہوں ڈینیل یہاں کا ماحول کچھ اور طرح کا ہے مگر تمہیں خود کو اس کا عادی بنانا چاہیے کیونکہ اب تمہیں اعلیٰ تعلیم یہی حاصل کرنی ہے پاپا مجھے اسکول کا ماحول پسند نہیں ہے میں تمہیں کسی دوسرے بہتر اسکول میں داخل کروا دیتا ہوں پاپا مجھے یہاں کی زندگی پسند نہیں ہے میں یہاں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا مجھے لگتا ہے میں کسی ایلین کی طرح غلط جگہ پر آ گیا ہوں میرے کلاس فیلوز میرا مذاق اڑاتے ہیں بےحودہ باتیں کرتے ہیں تمہیں نے انہیں نظر انداز کر دیا کرو ہر جگہ کا اپنا ایک مخصوص کلچر ہوتا ہے یہاں کا طرز زندگی یہی ہے سبل نے پہلی بار گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا لیکن ممی مجھے یہ سب پسند نہیں ہے مجھے بھی نہیں ہے مگر بہرحال ہمیں یہی رہنا ہے سبل نے کہا آپ مجھے انڈیا بھیج دیں میں اپنا اے لیول وہاں سے کر لوں گا اس کے بعد پھر کسی بھی یونیورسٹی میں یہاں آ جاؤں گا وہاں تعلیم کا معیار اچھا نہیں ہے بلکہ کسی بھی ایشیائی ملک میں ایسا نہیں ہے تمہیں یہاں رہ کر اپنا ہائی اسکول مکمل کرنا ہوگا اس کے بعد تم اپنی مرضی کی یونیورسٹی میں چلے جانا ان دو چار سالوں میں میں تم یہاں ایڈجسٹ ہو جاؤ گے پھر یونیورسٹی میں تعلیم کے دوران تمہیں ایڈجسٹمنٹ کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی سبل نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا ویسے بھی تمہیں جاب کرنی ہوگی اور اچھی جاب تمہیں کسی ایشیائی ملک میں نہیں مل سکتی جہاں تک کلاس فیلوز کی حرکتوں یا عادتوں کا تعلق ہے تمہیں ان سے اتنا میل جول بنانے کی ضرورت نہیں ہے وہ اگر تمہارا مذاق اڑاتے ہیں تو اڑانے دو جن لوگوں میں اخلاقیات کی کمی ہوتی ہے وہ اپنے رویے اور طور طریقے سے یہ بتاتے رہتے ہیں کہ وہ کتنی خامیوں کا مجموعہ ہیں اب انہیں کاؤنٹر کرنے کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ دوسرا بھی اپنی ویلیوز کو چھوڑ دے انہیں ان کے راستے پر چلنے دو اور تم اپنے راستے پر چلتے رہو سبول نے اسے سمجھایا اس دن ماں کی باتیں اس نے بہت غور سے سنی اور ہمیشہ کی طرح ذہن میں بٹھا لی پھر آہستہ آہستہ وہ خود کو اس نئے ماحول میں ایڈجسٹ کرنے لگا تھا اسٹڈیز میں وہ بچپن ہی سے بہت اچھا تھا اور چند ماہ کے اندر وہ اپنی کلاس میں بھی یہ ظاہر کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا اس کے امریکن سٹائل سے مختلف اتوار نے جہاں پہلے اسے مذاق کا نشانہ بنایا ہوا تھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہی اتوار اس کی ایک امتیازی خوبی بن گئے تھے اس نے بچپن سے برٹش اوورسیز اسکولز میں تعلیم پائی تھی اور امریکیوں کے برعکس وہ نقسک سے درست انگلش زبان کا استعمال کرتا تھا انگلش کے ساتھ ساتھ وہ جرمن زبان بھی لکھ اور پڑھ لیتا تھا جبکہ عربی اور کسی حد تک اردو میں بھی وہ بول لیا کرتا تھا اگرچہ وہ ان زبانوں میں لکھ یا پڑھ نہیں سکتا تھا اس کی اس خصوصیت کے انکشاف نے یکم ہی اسے اپنے کلاس کسی حد تک اسکول میں پاپولر کر دیا تھا لینگویج کی کلاس میں ایک دن اتفاق اس کے ٹیچر کو اس بات کا پتہ چلا تھا کہ وہ جرمن زبان پر بھی دسترس رکھتا ہے تو ڈینیل تم دو زبانوں کو استعمال کر سکتے ہو ٹیچر نے اسے سراہتے ہوئے کہا دو نہیں چار عربی اور اردو بھی اگرچہ میں انہیں لکھ پڑھ نہیں سکتا مگر اس میں گفتگو کر سکتا ہوں عدم آواز میں کہے گئے جملوں نے یکدم پوری ہی کلاس کو سر موڑ کر اس کی طرف متوجہ ہونے پر مجبور کر دیے اس کی آنکھوں ان کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ ستائش بھی تھی چار زبانیں زبردست مگر چار زبانیں کیسے میرا مطلب ہے عربی اور اردو میرے ڈیڈی بہت عرصہ سے مڈل ایسٹ اور ایشیا کے ممالک میں کام کرتے رہے ہیں میری پیدائش بھی مراکش میں ہوئی اسی لیے عربی بولنا آ گئی اور پچھلے دو سال سے ہم لوگ انڈیا میں تھے وہاں لوگوں سے بات چیت انگلش یا اردو میں ہی ہوتی تھی اس لیے اس کو بھی استعمال کرنا آ گیا اردو یا ہندی ٹیچر نے وضاحت چاہی جو بھی سمجھ لیں ڈینیل نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا تمہارا ذہن بہت زرخیز ہے ڈینیل انہوں نے بے اختیار اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا وہ اپنی تعریف پر مسکرا کر جھینک گیا اس دن اسکول کے کیفیٹیریا میں ہر ایک اسی کے بارے میں بات کر رہا تھا لڑکیوں کی اس میں دلچسپی ایک دم بہت بڑھ گئی تھی اس کے خد و خال ویسے بھی صنف نازک کے لیے خاصی کشش کا باعث تھے ماں اور جرمن باپ کی ساری اچھی خصوصیات اس میں آئی تھیں گرم ممالک میں رہنے کی وجہ سے اس کی رنگت بھی بالکل سفید ہونے کی بجائے ہلکی گندمی ہو گئی تھی ڈارک براؤن آنکھوں اور چٹ بلیک بالوں کے ساتھ اس رنگت نے اس کو اس پورے ہجوم سے مختلف کر دیا تھا اسکول کے شروع دنوں میں اس کے جس شرمیلے پن کم گوئی اور ریزرو ہونے کی خصوصیات نے اسے کلاس فیلوز کے مذاق کا نشانہ بنایا ہوا تھا اب وہ ہی اس کا چاند بن گئے تھے لڑکیوں کو اس میں مشرق کی پرسراریت نظر آنے لگی تھی اور اس بات نے جہاں لڑکیوں میں اس کی مقبولیت میں اضافہ کیا وہاں لڑکوں میں اس کے لیے رقابت بھی بڑھا دی اس کے بارے میں اسکول میں کیا باتیں ہوتی تھیں کیا رائے رکھی جاتی تھیں اسے اس کی پرواہ نہیں تھی اس نے واقعی اپنی ماں کی بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیا تھا وہ اسکول آتا کلاس فیلو سے ہیلو ہائی کرتا بریک کے دوران کہیں اکیلے بیٹھ کر لنچ کرتا گیمز کے پیریڈ کے دوران انسٹرکٹر کے ساتھ چیس کھیلنے کی پریکٹس کرتا یا سوئمنگ کرتا اور اسکول میں ہونے والی پارٹی سے غائب رہتا لڑکیوں کی طرف سے ہونے والی پیش قدمیوں کو وہ بڑے اطمینان کے ساتھ رد کر دیتا اس کا یہ انکار اس کی کشش اور مقبولیت میں کچھ اور اضافہ کرتا پھر انہی دنوں اسے اسکول بینڈ میں گانے کا موقع ملا اور اسی دوران جب ایک گفتگو کے دوران اس سے اس کے ٹیچر نے مذہب کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے کہا میرا کوئی مذہب نہیں ہے سادگی سے کہے گئے اس کے جملے پر ٹیچر کے ساتھ سارا گروپ ہنسنے لگا انہوں نے اس کی اس بات کو مذاق سمجھا تھا تمہارے فادر کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ٹیچر نے دلچسپی سے پوچھا وہ یہودی ہیں اس کا مطلب ہے تم بھی یہودی ہو نہیں میں یہودی نہیں ہوں کیونکہ میری مدر کیتھولک ہے تو کیا تم ان کے مذہب کے بنائے ہوئے ہو نہیں میں دونوں میں سے کسی بھی مذہب کو اختیار نہیں کیے ہوئے ہوں میں بڑا ہو کر یہ فیصلہ کروں گا کہ مجھے کس مذہب کو اختیار کرنا ہے اس نے اسی سنجیدگی سے کہا اس کے بارے میں اس انکشاف نے اسکول میں ایک نئے قسم کا تجسس پیدا کر دیا تھا وہ یہودی نہیں ہے وہ عیسائی بھی نہیں ہے مگر وہ دونوں مذاہب پر یقین کرتا ہے اور دونوں جگہ عبادت کے لیے جاتا ہے اور وہ بڑا ہو کر یہ فیصلہ کرے گا کہ اسے کون سا مذہب اختیار کرنا ہے کتنی عجیب بات ہے اس کے بارے میں ہونے والی چین گوئیاں طلب لباب یہی ہوتا اس کی کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے وہ ڈرنک نہیں کرتا وہ اسموکنگ بھی نہیں کرتا وہ کلاسز بنک نہیں کرتا وہ فلمیں نہیں دیکھتا وہ کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کرتا وہ پیسے لانے کے بجائے گھر سے لنچ لے کر آتا ہے وہ صبح اپنی ماں کے ساتھ گاڑی میں اسکول آتا ہے پھر مقررہ وقت پر ادھر ادھر وقت ضائع کرنے کے بجائے گیٹ پر اپنی ماں کہنے کا انتظار کرتا ہے تاکہ گھر واپس جا سکے وہ چار زبانیں بول سکتا ہے وہ سترہ ممالک میں رہ چکا ہے اس کے بارے میں ہر بات کیرولین کی فنگر ٹپس پر تھی وہ ڈینیل کی کلاس فیلو تھی اور ان لڑکیوں میں شامل تھی جو ڈینیل میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی لیتی تھی ڈینیل اتنا ریزرو رہتا تھا کہ کیرولین کو خود اس کی طرف بڑھنا بہت مشکل لگ رہا تھا وہ ہمیشہ سے اس کوشش میں تھی کہ کوئی ایسا موقع اس کے ہاتھ آئے جس سے وہ ڈینیل کو اپنی طرف متوجہ کرے اور ایک دن یہ موقع اس کے ہاتھ آ ہی گیا کلاس اسٹڈی ٹور پر جا رہی تھی تو اسکول بس میں جب سب بچے سوار ہو رہے تھے تو اتفاقاً کیرولین دیر سے اسکول پہنچی اور وہ بھی اس وقت جب اس کی ساری فرینڈس اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھ چکی تھیں ایک آخری سیٹ جو بچی تھی وہ ڈینیل کے ساتھ تھی اور وہ بھی اس کی طرح کچھ دیر سے پہنچا تھا کیرولین کا دل بے اختیار دھڑکا ڈینیل نے اسے اپنی طرف آتے دیکھا اور ساتھ والی سیٹ سے اپنا بیگ اٹھا لیا وہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی پوسٹر چل پڑی تھی ڈینیل بڑی بے نیازی سے کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھا جبکہ کیرولین سوچ میں پڑی ہوئی تھی کہ اس سے بات کا آغاز کیسے کرے پوسٹر میں گانے گائے جا رہے تھے کہہ کہے گونج رہے تھے تالیاں بج رہی تھیں ڈینیل باہر دیکھتے دیکھتے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ وقتاً فوقتاً اندر دیکھتا اور پھر باہر متوجہ ہو جاتا کیرولین مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ تھی اسے اچانک ایک خیال آیا اور اس نے اپنے بیگ سے ایک چاکلیٹ نکالا ریپر کھول کر اس نے خود کھانے کی بجائے ڈینیل کی طرف چاکلیٹ بڑھاتے ہوئے اسے مخاطب کیا کھاؤ گے ڈینیل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا نہیں شکریہ کیوں نہیں کیا تم چاکلیٹ پسند نہیں کرتے کیرولین نے اصرار کیا بہت زیادہ نہیں مجھے بہت پسند ہے کیرولین نے بات کا سلسلہ جاری رکھا ڈینیل مسکرا کر ایک بار پھر باہر دیکھنے لگا تم زیادہ باتیں نہیں کرتے کیا تمہیں باتیں کرنا اچھا نہیں لگتا کیرولین نے چاکلیٹ کھاتے ہوئے ایک بار پھر اسے مخاطب کیا نہیں ایسا نہیں ہے ڈینیل نے مختصر وضاحت کی مگر تمہارے بہت زیادہ دوست نہیں ہیں ہاں بس ویسے ہی اور کوئی گرل فرینڈ بھی نہیں ہے اس بار ڈینیل صرف مسکرایا کیا تمہیں لڑکیاں اچھی نہیں لگتی ڈینیل کچھ چین کر مسکرایا کیرولین کے لیے اس کے چہرے کی سرخی بڑی انوکھی چیز تھی اس نے بڑی دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا کیا تم مجھ سے دوستی کرو گے اس بار ڈینیل نے کچھ حیرانی سے اسے دیکھا میں بہت اچھی دوست ثابت ہو سکتی ہوں کیرولین نے اسے یقین دلایا ڈینیل کچھ الجھن میں گرفتار ہو گیا اس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کس رد عمل کا اظہار کرے وہ پہلی لڑکی تھی جس نے اس طرح پاس آتے ہی سیدھی دوستی کی آفر کی تھی کیا دوستی ہو سکتی ہے وہ ایک بار پھر پوچھ رہی تھی ہاں ٹھیک ہے اس نے کچھ کچھ کچاتے ہوئے کہا کیرولین کی آنکھوں میں چمک لہرائی اس نے اپنا دایاں ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا ڈیلین نے کچھ جھجکتے ہوئے اس سے ہاتھ ملایا دونوں کے درمیان گفتگو باقاعدہ طور پر شروع ہو گئی تھی زیادہ تر کیرولین ہی بات کرتی رہی اور اس نے ڈینیل سے بہت ساری باتیں پوچھی تھیں اس کی پسند ناپسند کے بارے میں اس کی فیملی کے بارے میں اس کے متوقع کیریئر کے بارے میں ڈینیل اس کی باتوں کا جواب دیتا رہا کیرولین نے اسے اپنے بارے میں بھی سب کچھ بتا دیا تھا اس نے ڈینیل کے بارے میں لڑکیوں کے درمیان ہونے والی گفتگو سے بھی اسے آگاہ کیا تھا وہ مسکراتے ہوئے اس کی باتیں سنتا رہا ہائی اسکول میں کسی لڑکی کے ساتھ ہونے والا یہ پہلا تفصیلی رابطہ تھا کیرولین بہت دلچسپ لڑکی تھی اس نے سفر کے دوران ڈینیل کو بہت سے دلچسپ قصے بھی سنائے ڈینیل کے لیے ماں کے علاوہ کسی دوسری لڑکی سے ملنے کا اور اس طرح گفتگو کرنے کا یہ پہلا موقع تھا اور یہ تبدیلی اسے بہت نئی اور اچھی لگ رہی تھی اسٹڈی ٹور کے دوران ہی ان دونوں کے درمیان اس حد تک دوستی ہو چکی تھی کہ دونوں اپنے فون نمبر اور ایڈریس ایک دوسرے کو دے چکے تھے اور ان کی دوستی صرف ان ہی تک محدود نہیں رہی بلکہ اسٹڈی ٹور کے دوران ہی سب کی نظروں میں آ چکی تھی ڈینیل پہلی بار کسی لڑکی سے اتنی دیر تک گفتگو کرتا رہا تھا اور وہ بھی مسکراتے ہوئے اور کیرولین پورے ٹور کے دوران اس کے ساتھ ہی لگی رہی تھی کلاس کی لڑکیوں کے لیے یہ جیسے ایک شوق تھا دوسرے دن جب ڈینیل اسکول آیا تو پہلے کی طرح آتے ہی کلاس میں چلے جانے کے بجائے وہ کیرلوئن کے ساتھ اسکول کے گراؤنڈ میں پھرتا رہا تھا اس کی زندگی میں ایک نئے باپ کا اضافہ ہو گیا تھا رات کو سبل ڈنر تیار کر رہی تھی جب فون کی گھنٹی بجی فون اٹھانے پر ایک لڑکی نے اپنا تعارف کراتے ہوئے بتایا کہ وہ ڈینیل کی دوست ہیں وہ ڈینیل کو بلوانے کے لیے کہا سبل کو ایک جھٹکا لگا تھا ڈینیل نے اسے اپنے کسی دوست کے بارے میں نہیں بتایا تھا اور پھر گرل فرینڈ وہ بے حد حیران ہوئی وہ ڈینیل کے کمرے کی طرف گئی دروازہ کھٹ کٹا کر وہ اندر داخل ہوئی ڈینیل اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا اس نے مڑ کر ماں کی طرف دیکھا تمہارا فون ہے سبل نے غور سے اسے دیکھتے ہوئے کہا میرا فون وہ کچھ حیران ہوا ہاں تمہاری دوست ہے کیرولین ڈینیل کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا یکدم اس نے ماں کے چہرے سے نظر ہٹا لی میں بھی آتا ہوں اس نے مدم آواز میں کہا سبل کچھ کہے بغیر اس کے کمرے سے نکل آئی وہ کچھ دیر کے بعد لانگ روم میں داخل ہوا اور فون پر آہستہ آواز میں باتیں کرنے لگا سبل نے کچن سے اسے دیکھا تھا چند منٹ بات کرنے کے بعد اس نے فون بند کر دیا اور واپس اپنے کمرے میں چلا گیا اس دن سبل نے اس سے کیرولین کے سلسلے میں کوئی بات نہیں کی اگلے دن صبح اسے اسکول لے جاتے ہوئے اس نے ڈینیل سے پوچھا تم نے دوست بنا لیے ڈینیل نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے ماں کو دیکھا زیادہ نہیں بس ایک سبل نے مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا کیرولین وہ بھی جواباً اخباتی انداز میں مسکرایا کیسی لڑکی ہے بہت اچھی ہے وہ جیمتے ہوئے بولا اس کی فیملی کیسی ہے اس کے فادر وکیل ہیں ماں سوشل ورکر ہیں ایک چھوٹا بھائی ہے وہ بھی ہمارے ہی اسکول میں ہے ڈینیل نے ماں کو تفصیلات بتائیں تمہاری دوستی کیسے ہوئی سبل نے سرسری انداز میں پوچھا ڈینیل نے ماں کو ساری تفصیلات بتا دی خاموشی سے کچھ سوچتی رہی مجھ سے ملواؤ اسے میں دیکھنا چاہتی ہوں اسے اسکول کے گیٹ پر ڈراپ کرتے ہوئے سبل نے کہا کیا میں اسے گھر آنے کی دعوت دوں ہاں یہ ٹھیک ہے تم اسے چائے کی دعوت دو اس دن ڈینیل نے کیرولین کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی اس نے بغیر کسی اعتراض کے اس کی دعوت قبول کر لی وہ اگلی شام کو ڈینیل کے گھر آئی اور دروازہ کھولتے ہی ڈینیل کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا وہ ایک ٹاپ لیس ڈریس پہنے ہوئے تھی ڈینیل کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اس سے کس طرح پیش آئے کیرولین نے ہیلو کہتے ہی بڑی بے تکلفی کے ساتھ اس سے گلے ملتے ہوئے اس کے گال کو چون لیا ڈینیل کچھ اور بوکھلا گیا تھا اسے اندر لے جاتے ہوئے وہ اسے گھر آنے کی دعوت دینے پر پچھتا رہا تھا سبل نے پہلی ہی نظر میں اس لڑکی کو ناپسند کیا تھا مگر اس نے اپنے چہرے سے یہ ناپسندیدگی ظاہر نہیں کی اسے حیرانی ہوئی تھی کہ ڈینیل کو اس میں کیا بات اچھی لگی تو وہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا کیرولین کو چائے سرو کرتے ہوئے سبل اس سے کرید کرید کر سوال پوچھتی رہی جبکہ ڈینیل بالکل بجھا ہوا تھا چائے پینے کے بعد کچھ دیر بیٹھ کر کیرولین واپس چلی گئی ڈینیل دروازہ بند کر کے اندر آیا تو وہ بہت شرمندہ نظر آ رہا تھا سبل خاموشی سے برتن سمیٹ رہی تھی وہ ٹی وی آن کر کے بیٹھ گیا کچھ دیر کے بعد سبل بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تمہیں اس میں کیا چیز اچھی لگی ڈینیل اس نے گفتگو کا آغاز کیا وہ فرینڈلی تھی مگر میں نہیں جانتا تھا وہ اتنی بولڈ ہے سبل کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتی رہی پھر وہاں سے اٹھ گئی اگلے دن ڈینیل اسکول میں پہلے کی طرح ریزرو تھا کیرولین اس کے اس رویے پر حیران تھی اور وہ بار بار اس سے اس کی وجہ پوچھتی رہی مگر وہ خاموشی سے اس کے سوالوں کو نظر انداز کرتا رہا اگلے چند دن اس کی ناراضگی برقرار رہی تھی مگر آہستہ آہستہ کیرولین کے ساتھ اس کے تعلقات بحال ہو گئے تھے دونوں ایک بار پھر پہلی جیسی یتکلفی میں آ گئے تھے انہی دنوں ایک شام کیرولین نے اسے نائٹ کلب میں آنے کی دعوت دی اس نے کچھ تعمل کیا مگر کیرولین کی ضد پر وہ رضامند ہو گیا مجھے اپنی مدر سے اجازت لینا ہوگی اس نے کیرولین سے کہا ٹھیک ہے تم اپنی مدر کو بتا دو میں شام کو تمہارا انتظار کروں گی کیرولین نے ہلاتے ہوئے کہا اس دن اسکول سے واپس آتے ہوئے ڈینیل نے سبل کو کیرولین کی دعوت کے بارے میں بتایا وہ کچھ کہے بغیر خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی تم ڈیٹ پر جانا چاہتے ہو اس نے چند لمحوں کے توقف کے بعد کہا وہ کچھ جھیپ گیا سبل گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے گھر کی جانب جانے کی بجائے ایک قریبی پارک میں آ گئی ڈینیل حیران ہوا تھا ہمیں آج کچھ باتوں کا فیصلہ کرنا ہے ڈینیل گھر کے بجائے یہاں ہم یہ کام بہتر طریقے سے کر سکیں گے وہ اسے لے کر پارک کے قریب موجود ایک فاسٹ فوڈ آؤٹ لیٹ پر آ گئی برگر کھاتے ہوئے اس نے ڈینیل سے بات شروع کی میں جانتی ہوں اب تم بڑے ہو رہے ہو شاید لڑکیوں سے دوستی بھی کرنا چاہتے ہو ان کے ساتھ ڈیٹ پر جانا چاہتے ہو یہ بڑی فطری سی بات ہے مگر ڈینی کیا تم نہیں سمجھتے کہ ڈیٹس پر جانے کے لیے ابھی تم بہت چھوٹے ہو ابھی تم سولہ سال کے نہیں ہوئے اتنی جلدی کسی لڑکی کے ساتھ ذہنی یا جسمانی طور پر انوالو ہونا تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے تم سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں وہ سبل کا چہرہ دیکھتا رہا آج کیرولین تمہیں نائٹ کلب میں انوائٹ کر رہی ہے کل کہیں اور کسی کام کے لیے انوائٹ کرے گی تم انکار کیسے کرو گے وہ اب کافی کے سپ لے رہی تھی ابھی تم نے زندگی کا سفر شروع نہیں کیا ابھی تو صرف پہلا قدم اٹھانے کی کوشش کر رہے ہو پہلا قدم ہموار زمین پر رکھنا چاہیے پتھریلی یا غیر ہموار زمین پر نہیں میں یہ نہیں کہتی کہ تم لڑکیوں سے دوستی مت کرو تم لڑکیوں سے دوستی کرو مگر اپنے لیے کچھ حدود کا تعین کر لو کہ عمر کے کس حصے تک تمہیں کس لڑکی سے کیسے تعلقات رکھنے ہیں اور جب تم بڑے ہو جاؤ اپنا کیریئر اسٹیبلش کر لو تو ٹھیک ہے پھر تم اس معاملے میں بھی اپنے لیے فیصلہ کر سکتے ہو مگر ابھی نہیں وہ بے حد سنجیدگی سے ماں کی بات سنتا رہا کیرولین جیسی بہت سی لڑکیاں تمہاری طرف بڑھیں گی کیا تم ہر ایک کے ساتھ اسی طرح ڈیٹ پر جایا کرو گے تمہیں یاد ہے نا یہاں آ کر تم نے اسی چیز کے بارے میں سب سے پہلے شکایت کی تھی سبول نے اسے کچھ یاد دلاتے ہوئے کہا تمہاری انفرادیت یہ ہے ڈینیل کہ تم اگر ان سرگرمیوں میں انوالو نہیں ہوئے اسی لیے تم سب کو مختلف اور منفرد لگتے ہو لڑکیوں کو بھی اسی وجہ سے تم میں کشش محسوس ہوتی ہے اور جب تم بھی ہی سرگرمیوں کو اپنا لو گے تو تمہاری کشش ختم ہو جائے گی پھر تم بھی ہجوم کا حصہ بن جاؤ گے تمہارے اسکول میں بہت سے ڈینیل ہوں گے تم بھی انہی میں سے ایک بن جاؤ گے تمہیں مجھے بس اتنا ہی سمجھانا تھا اگر پھر بھی تم کیرولین کے ساتھ ڈیٹ پر جانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں سبل نے بات ختم کر دی تھی آپ کو میرا اس طرح جانا پسند نہیں ہے ڈینیل نے ساری بات سن کر بڑے پرسکون انداز میں سر اٹھا کر پوچھا نہیں مجھے اس عمر میں تمہارا اس طرح لڑکیوں کے ساتھ جانا پسند نہیں ہے سبول نے صاف گوئی سے کہا تو ٹھیک ہے میں نہیں جاؤں گا اور یہ میں اس لیے نہیں کروں گا کہ میری انفرادیت یا کشش ختم ہو جائے گی یہ میں صرف اس لیے کروں گا کیونکہ آپ اس بات کو پسند نہیں کرتی اور میں آپ کی خواہشات کا احترام کرنا چاہتا ہوں بالکل ویسے ہی جیسے ہمیشہ سے کرتا آ رہا ہوں اس نے سنجیدگی سے جیسے بات ختم کر دی سبل کی آنکھوں میں ایک چمک نمودار ہوئی تھی اسے بے اختیار ڈینیل پر فخر ہوا اس شام اس نے کیرولین کو فون پر انکار کرتے ہوئے بتا دیا تھا کہ وہ آئندہ بھی اس کے ساتھ کہیں نہیں جا سکتا وہ بگڑ گئی تھی اور اس نے فون پٹخ دیا اگلے دن اسکول میں بھی کیرولین کا موڈ بے حد خراب تھا ڈینیل نے اس سے معذرت کی مگر وہ بے حد غصے میں تھی میں تمہارے ساتھ یہاں مل سکتا ہوں اگر باہر کہیں نہیں جا سکتا نہ نائٹ کلب نہ سینما نہ کہیں اور اس نے صاف صاف کہا تھا مگر کیوں مجھے یہ پسند نہیں ہے وہ شعلہ بار نظروں سے اسے دیکھتی رہی اور پھر پاؤں پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی دوسرے دن ڈینیل نے اسے اپنے ایک دوسرے کلاس فیلو کے ساتھ پھرتے دیکھا تھا اسے شوق لگا تھا اس نے اتنی جلدی اور آسانی سے اس کا متبادل تلاش کر لیا تھا اس کا ڈپریشن چند دنوں کے بعد اس وقت کچھ اور بڑھ گیا تھا جب اسکول کے گراؤنڈ میں اس نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ضرورت سے زیادہ بے تکلفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھا اس کے لیے یہ سین نئے نہیں تھے وہ اسکول میں ایسے سین دیکھنے کا عادی تھا مگر اس بار اس کے لیے تکلیف دہ بات یہ تھی کہ جس لڑکی کے لیے اس کے دل میں کچھ پسندیدگی کے جذبات پیدا ہو گئے تھے وہ بھی اسی سین کے ایک کردار کے روپ میں تھی اس ہلکی سی ٹھوکر نے اسے کچھ اور محتاط کر دیا تھا اگلے کچھ سالوں میں اس کی کچھ لڑکیوں سے دوستی ہوئی مگر یہ دوستی بھی اسی طرح ختم ہوئی اس کے ذہن پر ماں کے خیالات اور نظریات کی چھاپ بہت گہری ہوتی گئی جس سال اس نے ہاوڈ میں ایڈمیشن لیا تھا اس سال اس کے مذہب کا معاملہ ایک بار پھر ڈسکس کیا گیا اب تم بڑے ہو چکے ہو ڈینیل اتنے کہ اپنے لیے ایک باقاعدہ مذہب کا انتخاب کر سکو تمہیں اب کسی ایک مذہب کے بارے میں فیصلہ کر لینا چاہیے اس شام سبل نے پیٹرک کے سامنے اس سے کہا تھا ہاں میں جانتا ہوں ممی لیکن میرے لیے ابھی بھی کچھ طے کرنا مشکل ہے میں اسٹڈیز میں اتنا مصروف ہو چکا ہوں کہ اب تو بہت عرصے سے عبادت کے لیے آپ میں سے کسی کے ساتھ جا بھی نہیں سکا ابھی مجھے کچھ وقت دیں تاکہ میں غور کر سکوں کہ مجھے اپنے لیے کس مذہب کا انتخاب کرنا ہے ڈینیل نے کافی پیتے ہوئے کہا تم اب اس قابل ہو چکے ہو کہ اس بارے میں کوئی فیصلہ کر سکو آخر اور وقت کیوں چاہتے ہو تم سبل نے اعتراض کیا میں ابھی بھی کنفیوژن کا شکار ہوں اور کوئی فیصلہ بھی کنفیوژن کی حالت میں نہیں کرنا چاہتا اس نے وضاحت کرتے ہوئے کہا میں چاہتا ہوں میں تعلیم مکمل کر لوں اگر تعلیم مکمل کرنے کے دوران میں اپنے معاملے میں کسی فیصلے پر پہنچ گیا تو میں آپ کو بتا دوں گا ورنہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد یقیناً اس بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور طے کر لوں گا اس نے سبل اور پیٹرک کو یقین دلایا تھا یہ معاملہ ایک بار پھر ملتوی ہو گیا ہاورڈ میں ایم بی اے کرنے کے دوران اس کے ساتھ کچھ ایشیائی لڑکیاں بھی زیر تعلیم تھیں جن میں کچھ مسلمان بھی تھیں لاشعوری طور پر اسے ان لڑکیوں میں سے اس میں بہت کشش محسوس ہوتی تھی شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ جس ماحول میں اس نے اپنا سارا بچپن گزارا تھا اس ماحول کے اپنی شخصیت پر اثرات ہونے کی وجہ سے وہ ذہنی طور پر خود کو ان لڑکیوں سے زیادہ قریب محسوس کرتا تھا ہارڈ میں ہی پہلی بار اس نے باقاعدہ طور پر اپنے لیے ایک پارٹنر کی تلاش شروع کی تھی یہی تلاش اسے کیتھی کے پاس لے گئی دونوں کے درمیان بہت جلد اچھی دوستی ہو گئی پھر یہ دوستی آہستہ آہستہ رومانس میں تبدیل ہونے لگی جب ایک چھوٹے سے واقعے نے اس کی زندگی میں ہلچل مچا دی تھی وہ ایک رات کیتھی کے ساتھ فلم دیکھنے گیا تھا وہ ٹکٹ ونڈو سے اپنے اور کیتھی کے لیے ٹکٹ لے رہا تھا کیتھی پیچھے ہی کھڑی رہی اسے ٹکٹ لینے میں چند منٹ لگے جب ٹکٹ لینے کے بعد وہ پیچھے مڑا تو اسے کیتھی نظر نہیں آئی وہ متلاشی نظروں سے اسے دیکھنے لگا ٹکٹ لینے کے لیے وہاں موجود قطار سے کچھ فاصلے پر کیتھی ایک شخص کے گلے میں باہیں ڈالے بڑی بے تکلفی سے مصروف گفتگو تھی وہ شخص بھی اس کی کمر کے گرد بازو پھیلائے ہوئے تھے ڈینیل کچھ لمحے اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا کیتھی کچھ منٹ اس شخص کے ساتھ مصروف گفتگو رہی پھر ان دونوں نے بڑی بے تکلفی سے ایک دوسرے کو چوما اور کیتھی واپس اس کی طرف آ گئی ڈینیل کو دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ نمودار ہوئی مگر ڈینیل سرد نظروں سے اسے دیکھتا رہا وہ اس کے پاس آ گئی یہ شخص کون تھا اس نے چھوٹتے ہی اس سے پوچھا اوہ رچرڈ یہ میرا بوائے فرینڈ تھا ڈینیل کو اپنا خون گرم ہوتا ہوا محسوس ہو تم نے مجھے کبھی نہیں بتایا کہ تمہارا کوئی بوائے فرینڈ ہے تم نے کبھی پوچھا ہی نہیں کیتھی نے بڑے اطمینان سے جواب دیا آؤ اندر چلیں اس نے قدم بڑھایا ڈینیل وہیں کھڑا رہا نہیں ہم فلم دیکھنے نہیں جائیں گے ہم باہر چل کر کچھ باتیں کریں گے سرد آواز میں کہتے ہوئے اس نے باہر کی طرف قدم بڑھا دیا تمہیں یہ قدم کیا ہو گیا ہے ڈینیل وہ کچھ حیران ہوتے ہوئے اس کے پیچھے آئی تم نے مجھے اس شخص کے بارے میں کیوں نہیں بتایا اس نے باہر آتے ہی تیز آواز میں اس سے کہا میں نے ضرورت محسوس نہیں کی اور پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے ویسے بھی اب وہ میرا بوائے فرینڈ نہیں ہے مگر وہ تمہارا بوائے فرینڈ تھا وہ چلایا چلانے کی ضرورت نہیں ہے کیتی کا لہجہ یک دم سرد ہو گیا کون میرا بوائے فرینڈ تھا اور کون نہیں اس سے تمہیں کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے بالکل اسی طرح جس طرح مجھے تمہاری سابقہ گرل فرینڈ سے کوئی دلچسپی نہیں میری کبھی کوئی گرل فرینڈ نہیں رہی کیتھی نے اس کی بات پر ایک تنزیہ کہکا لگایا واقعی وہ تم بدھ رہے ہو تم وہ خون کے گونٹ پی کر رہ گیا میں تمہارے بارے میں بات کر رہا ہوں میرے بہت سے بوائے فرینڈز رہے ہیں میں تمہیں کس کس کا بتاؤں اور کیوں بتاؤں یہ میرا ذاتی معاملہ ہے تم اپنے کام سے کام رکھو وہ اسے کچھ لمحے دیکھتا رہا پھر اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے دونوں ٹکٹ اس کے منہ پر مارے پھر میرے ساتھ فلم دیکھنے کے بجائے اسی شخص کو ساتھ لے جاؤ اور انہوں لگا تو کیتھی نے ایک جھٹکے سے اٹھتا بازو کی طرف کھینچا تم ایک چھوٹے ذہن کے گھٹیا آدمی ہو اپنا منہ بند رکھو وہ گرایا میں اپنا منہ بند نہیں رکھوں گی تمہیں اس ہر بات پر اعتراض ہے میرے کپڑوں پر میری باتوں پر میرے بوائے فرینڈس پر میں ایسی کسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا جس کے بوائے فرینڈز ہوں تو پھر تم یہاں کیوں کھڑے ہو جاؤ میرے بجائے کسی جاہل پردے میں چھپی ہوئی کسی مسلم عورت سے شادی کرو جو ساری عمر تمہاری انگلی پکڑ کر چلے اور تمہارے علاوہ کسی دوسرے مرد کا منہ دیکھنے کی جرت نہ کرے اس کا لہجہ بے حد زہریلا تھا ڈینیل کو خود پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا وہ ایسا بندہ نہیں تھا جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھڑک اٹھے مگر اس وقت وہ خود بھی اپنے جذبات کو نہیں سمجھ پا رہا تھا اس نے کیتھی سے کچھ کہنے کی بجائے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا اور تیزی کے ساتھ پارکنگ کی طرف بڑھ گیا اپنے پیچھے اس نے کیتھی کو چلاتے ہوئے کچھ گالیاں بکتے سنا تھا وہ اس پر توجہ دینے کی بجائے کھولتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف پڑ گیا اگلے کئی ہفتے کیتھی کے جملے اس کے ذہن میں گونجتے رہے تھے ایک بار پھر وہ وہیں پہنچ گیا تھا جہاں سے چلا تھا دوبارہ اس نے کسی مغربی لڑکی سے تعلقات بڑھانے کی کوشش نہیں کی ایم بی اے کے آخری سال میں دانستہ طور پر ایک انڈین لڑکی کی طرف متوجہ ہو گیا تھا وجیتا اسکالرشپ پر وہاں آئی تھی اور یونیورسٹی کے ایک فنکشن میں ہی ڈینیل سے اس کی ملاقات ہوئی دونوں ایک دوسرے میں دلچسپی محسوس کرنے لگے ڈینیل اب کسی مشرقی لڑکی کے ساتھ ہی شادی کرنا چاہتا تھا اور وجیتا میں اسے وہ خوبیاں نظر آتی تھیں جو وہ اپنی بیوی میں دیکھنا چاہتا تھا چند ہی ملاقاتوں کے بعد وہ وجیتا کو سبل سے ملوانے لے آیا تھا اور وجیتا سبل کو بھی پسند آئی اور جان چکی تھی کہ ڈینیل کس مقصد کے لیے وجیتا کو اس سے ملوانے لایا تھا اور اسے اس کے انتخاب پر کوئی اعتراض نہیں تھا اجیتا اب اکثر اس کے گھر آنے لگی تھی ڈینیل نے اسے بھی باقاعدہ طور پر پرپوز نہیں کیا تھا لیکن وجیتا اپنے لیے اس کی پسندیدگی سے آگاہ تھی جن دنوں وہ اسے پرپوز کرنے کا سوچ رہا تھا انہی دنوں پھر اسے ایک پریشانی کا سامنا کرنا پڑا یونیورسٹی میں سالانہ کھیلوں کا انعقاد کیا جا رہا تھا اور وجیتا نے سوئمنگ کے مقابلے میں حصہ لیا تھا وہ پریکٹس کے لیے یونیورسٹی کے سوئمنگ پول پر جایا کرتی تھی یہ بات شروع میں ڈینیل کے علم میں نہیں آئی مقابلے سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے وجیتا نے بڑے فخری انداز میں اسے اس بات سے آگاہ کیا تھا اور ڈینیل ایک بار پھر شوق رہ گیا تھا تم یہ کیسے کر سکتی ہو کیا مطلب کیوں نہیں کر سکتی وجیتا اس بات پر حیران ہوئی اتنے لوگوں کے سامنے سوئمنگ کاسٹیوم میں نہیں وجیتا مجھے یہ پسند نہیں ہے وہ کچھ برم ہو گیا تھا کیونکہ اسے وجیتا سیاسی حد تک کی توقع نہیں تھی اس میں ناپسند کرنے والی کیا بات ہے یہ ایک کھیل ہے اور میں کھیل میں حصہ لے رہی ہوں اور پھر میں اس میں حصہ لینے والی واحد لڑکی نہیں ہوں میں جانتا ہوں کہ یہ ایک کھیل ہے مگر پھر بھی میں یہ کبھی نہیں چاہوں گا کہ تم اتنے لوگوں کے سامنے اس طرح جاؤ ڈینیل تمہارے ساتھ پرابلم کیا ہے وہ کچھ حیرانی سے ہنسی آخر اس سے کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گی وجیتا میں پسند نہیں کرتا کہ جس لڑکی سے میں شادی کا خواہش مند ہوں تو اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث ہو وہ بے حد سنجیدہ تھا وہ چند ہمیں خاموش رہی تم بعض باتوں میں بہت تنگ نظر ہو ہاں ٹھیک ہے تم ایسا کہہ سکتی ہو مگر مجھے کوئی شرمندگی نہیں میری اپنی ویلیوز ہیں اور میں انہیں چھوڑ نہیں سکتا تم اپنی ویلیوز مت چھوڑو مگر انہیں دوسروں پر ٹھونسنے کی کوشش بھی مت کرو بیسویں صدی میں تم عورت کے بارے میں اتنے قدامت پرستانہ نظریات نوزیات رکھتے ہو کہ مجھے خوف آنے لگتا ہے بعض دفعہ تو تم مجھے ایک مسلم مرد کی طرح کٹر اور تنگ نظر آتے ہو ڈینیل نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اس کی برہمی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تمہیں مجھ پر تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں تم سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے تمہارا سوئمنگ کے کسی مقابلے میں حصہ لینا پسند نہیں ہے اس لیے تم حصہ مت لو اور اگر میں ایسا نہ کروں تو تب پھر میں دوبارہ تم سے کبھی ملنا نہیں چاہوں گا رجیتا یکتم اشتعال میں آ گئی تمہیں پتا ہے ڈینیل تمہارا مسئلہ کیا ہے تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم نارمل ہو تمہاری سوچ بیسویں صدی میں بھی بارہویں صدی کے مرد کی طرح ہے مجھے حیرانی ہو رہی ہے کہ تم امریکہ میں کیا کر رہے ہو تمہیں تو ان ممالک میں سے کسی ملک کے گھٹن زدہ ماحول میں ہونا چاہیے تھا جہاں تم نے اپنا بچپن گزارا تمہارے ذہن پر اپنی ماں اور ان ممالک کے کلچر کی اتنی گہری چھاپ ہے کہ تم ساری عمر اپنی بیوی کے لیے عذاب بنے رہو گے تمہیں جس عورت کی تلاش ہے وہ تمہیں نہیں مل سکتی آج کی عورت اپنی زندگی کے ہر پہلو میں اتنی مداخلت برداشت نہیں کر سکتی جتنی تم چاہتے ہو اپنی ویلیوز کے اس پٹارے کے ساتھ تم اپنے لیے بھی مسائل کھڑے کر رہے ہو اور دوسروں کے لیے بھی بہتر ہے کہ تم اپنی سو کالڈ ویلیوز میں تبدیلی لاؤ یا پھر امریکہ میں ایک بیوی کی تلاش چھوڑ دو ہم وہ عورتیں نہیں ہیں جن کی گردنوں پر پیر رکھ کر تم انہیں اپنی مرضی سے زندگی گزارنے سے روک دو ہر عورت تمہاری ماں کی طرح بے وقوف نہیں ہوتی جو اپنی اولاد کو ویلیوز کے انجیکشن دے دے کر اسے زندگی میں کچھ کرنے کے قابل نہیں چھوڑتی جو شخص ایک عورت کو اتنی آزادی نہیں دے سکتا کہ وہ اپنی مرضی کا لباس پہن سکے وہ اسے گھر کے اندر رکھ کر کون سی زندگی دے گا مجبوری اور بے بسی کی تمہیں مجھ سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم مجھ سے دوبارہ نہیں ملو گے میں خود دوبارہ تم سے ملنا نہیں چاہتی وہ اسے وہیں چھوڑ کر غصے کی حالت میں اٹھ کر چلی گئی ڈینیل تم بہت جذباتی ہو جاتے ہو اس رات ڈینیل نے گھر واپس آ کر سبل کو سب کچھ بتا دیا تھا زندگی میں پہلی بار سبل نے لڑکی کی غلطیاں گنوانے کی بجائے اس کے رویے پر اعتراض کیا تھا وہ حیرانی سے ماں کا منہ تکتا رہ گیا اس کا سوئمنگ کے مقابلے میں حصہ لینا کوئی ایسی معیوب بات تو نہیں تھی ممی یہ آپ کہہ رہی ہیں ہاں یہ میں کہہ رہی ہوں وہ کم از کم دوسری لڑکیوں سے بہتر ہے اس کے بوائے فرینڈز نہیں ہیں کچھ مشرقی روایات کا احترام بھی کرتی ہے مگر تم اگر چاہو کہ یہاں اس معاشرے میں تمہیں کوئی ایسی لڑکی مل جائے جو بالکل ہی خامیوں سے پاک ہو تو یہ ممکن نہیں ہے تمہیں تھوڑا بہت سمجھوتا تو کرنا ہی پڑے گا سبول نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا میں سمجھوتا نہیں کر سکتا کم از کم اس معاملے میں نہیں میرا دماغ جس چیز کو قبول نہیں کرتا میں اس چیز کے ساتھ سمجھوتا کیسے کر سکتا ہوں تم اس معاملے میں بہت زیادہ انتہا پسند ہو گئے ہو ممی آپ جانتی ہیں میں غلط نہیں ہوں جس طرح آپ نے میری پرورش کی ہے جن ویلیوز کے ساتھ مجھے پروان چڑھایا ہے وہ اب اگر میں چاہوں بھی تو اپنے ذہن سے جھٹک نہیں سکتا جس طرح کی لڑکی تم اس معاشرے میں رہ کر بیوی کے طور پر پانا چاہتے ہو وہ تمہیں نہیں مل سکتی سبل نے صاف گوئی سے کہا تو ٹھیک ہے کسی ایسی لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنے کی بجائے جس کا عمل میری ویلیوز سے میچ نہ کرتا ہو میں تنہا زندگی گزارنا پسند کروں گا سبل حیرانی سے اس کا منہ تکتی رہ گئی ڈینیل تمہارا دماغ ٹھیک ہے ہاں بالکل ٹھیک ہے میں اب یہ میچ میکنگ کرتے کرتے تنگ آ گیا ہوں لڑکیاں ٹھیک کہتی ہیں کہ میں بہت قدامت پرست اور متاثر ہوں مگر میں ان دونوں چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا میں ساری عمر ایسا ہی رہوں گا میں کسی ایسی عورت کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے تیار نہیں جس کا جسم ایک پبلک پراپرٹی بن چکا ہو جس کے بوائے فرینڈز رہے ہوں جو سوئمنگ کاسٹیوم پہن کر لوگوں سے داد وصول کرے جو میرے سامنے کسی دوسرے مرد کے ساتھ بے تکلفی کا مظاہرہ کرے اب اس کے لیے کوئی مجھے قدامت پسند کہے یا متاثر یا تنگ نظر مجھے پرواہ نہیں ایسی عورت کو گھر میں رکھ کر کڑنے سے بہتر ہے کہ بندہ آزاد رہے اتنی انتہا پسندی انسان کو کہیں نہیں لے کر جاتی ڈینیل میں انتہا پسند نہیں ہوں ممی کیا دنیا میں ایسی عورتیں نہیں پائی جاتی آپ بھی تو ہیں مجھے آپ جیسی عورت کی تلاش ہے آپ بھی تو مغربی ہیں ماڈرن ہیں پڑھی لکھی ہیں مگر پھر بھی آپ کے پاس وہ ویلیوز ہیں جو ایک عورت کو عورت بناتی ہیں پھر ہم لوگ مسلم ممالک میں رہے ہیں وہاں بھی تو عورتیں ہیں ساری عورتیں نہ صحیح مگر اکثریت تو انہی ویلیوز کے مالک ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں پھر آپ کو یہ کیوں لگ رہا ہے کہ کسی ایسی چیز کا مطالبہ کر رہا ہوں جو دنیا میں ہے ہی نہیں وہ پہلی بار ماں سے بحث کر رہا تھا ڈینیل میری بات اور تھی میرے ماں باپ کیتھولک تھے آزاد خیال نہیں تھے خاص ماحول میں میری پرورش ہوئی اس لیے مجھے کبھی بھی عورت کی اتنی آزادی اور بے باقی پسند نہیں آئی خوش قسمتی سے تمہارے والد سے شادی ہوئی اور وہ بھی انہی خیالات کے مالک تھے اس لیے میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوا لیکن اگر پیٹرک بہت زیادہ آزاد خیال ہوتے تو پھر مجھے بھی ویسا ہی ہونا پڑتا پھر زندگی زیادہ تر وہاں گزری جہاں بہت زیادہ بے باقی لوگوں کی نظروں میں خامی ہوتی ہے خوبی نہیں اس لیے تم میری مثال نہ دو جہاں تک مسلم عورتوں کا تعلق ہے تو وہ اور ماحول سے تعلق رکھتی ہیں ان پر بہت سی پابندیاں ہوتی ہیں کچھ معاشرتی کچھ خاندانی اور کچھ مذہبی وہ چاہتے ہوئے بھی بہت کچھ نہیں کر پاتی یا یہ سمجھ لو کہ ان کی روایات انہیں اجازت نہیں دیتی ہمارے اور ان کے مذہب اور کلچر میں بہت فرق ہوتا ہے اسی لیے تم ان کی مثال بھی مت دو تم اس معاشرے کی بات کرو جہاں تم رہ رہے ہو جہاں کی عورت سے تمہیں شادی کرنی ہے سبول نے اسے سمجھانے کی کوشش کی مجھے یہ معاشرہ پسند نہیں ہے اور یہ بات آپ اچھی طرح جانتی ہیں اور نہ ہی مجھے اس معاشرے کی کسی اور نمائندہ عورت سے شادی کرنی ہے پھر کیا کرو گے تم کچھ بھی نہیں جس طرح زندگی گزار رہا ہوں گزارتا رہوں گا شادی کے بغیر ہاں شادی کے بغیر بہت مشکل ہوگا تمہارے لیے ڈینیل شادی کر کے میرے لیے زیادہ مشکل ہو جائے گی ممی سبل نے پہلی بار اسے اس طرح ضد کرتے دیکھا تھا وہ اپنی ضد پر قائم رہا تھا سبل اور پیٹرک کی کوششوں کے باوجود اس نے وجیتا سے تعلقات بحال کیے تھے نہ ہی کسی اور لڑکی سے روابط بڑھانے کی کوشش کی ایم بی اے کرنے کے بعد اسے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب مل گئی تھی اور وہ لندن چلا گیا ایک سال لندن میں رہنے کے بعد اس کی پوسٹنگ پاکستان میں ہوئی تھی اور وہ بخوشی یہاں آ گیا نو عمری کے زمانے میں وہ ماں باپ کے ساتھ ہندوستان میں رہ چکا تھا اور اس زمانے میں وہ پاکستان کے بارے میں بھی تھوڑی بہت واقفیت رکھنے لگا تھا پھر امریکہ میں دوران تعلیم بھی اس کے کچھ کلاس فیلوز پاکستان سے تعلق رکھتے تھے اس لیے اسے پاکستان کے بارے میں کافی معلومات تھیں اور ذہنی طور پر کسی کشمکش کا شکار بھی نہیں تھا